Ah uh...

کہ محبت کا مرکز مدینے سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ مراد جل کو میں یہ دے جناب اور پرگز لہو رام سنجانے ساؤنڈ ایسی تکلیف پیدا فرما رہے ہیں کہ اس اجری محمد مصطفیٰ والی کی لذت ہے ایک سرور ہے جس تو سارے سینے بالکل یکساں خالی ہو چکے ماحول ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ دولت وہ بھامبڑ جڑے سارے سلاب کے سینے کے اندر بچے ہوئے سن بسر پہ رہنے ایک چنگی آئی ہے اسی طرح دوستو کوئی سینا بھی نہیں جس کے اندر رب العالمین نے محبت والی کیفیت نہ رکھے ہوئے ہر سینے کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے محبت کی کیفیت رکھی ہے اور یہ بات بھی سمجھ رکھو محبت کا تعلق زبان نہ نہیں ہوتا محبت کا تعلق دل نہ ہے پوری توجہ میری گفتگو والے پاس رکھو اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھا رہے تو پھر نصیب فرماؤ ایسے وہ بات نہیں جتنا واسطے پہلے کر کے کیفیت چاہیے ہاں صحیح بندہ وہ سمجھا سکتا ہے جس دل اصل ہوئے محبت جس جس کے سینے اندر ہوئے پہلے پہلے گل گل سمجھانا سے خود سمجھا محبت واسطے لفظ نہیں ہوتی ہوتی ہے ہے ہاں اور دل کوئی سکتا دوسرا بندہ تمام سمجھا ہی میں سمجھانا ہے سب سامنے بیان کرنا کم سے کم خود صحیح سمجھ ہوگی میں سمجھاوا گا مگر میرے پوری سمجھ نہیں ہے نا ایک مسئلے دی میں تو سامنے بیان کرے گا الٹا مسئلہ کھول کر بٹھا گا مسئلہ بھی کھول کرا گا تو ذہن بھی خراب کرا گا پریشانی بھی بناوا گا وقت بھی ضائع ہو جائے اسی طریقے نال یاد رکھو محبت ایک کیفیت کا نام ہے اندر اٹھنے والی ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک کیفیت ہے سونے

کیونکہ اس موضوع کی اس واسطے بھی ضرورت ہے مولا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے نا وہ جڑا کھجور دا خشک طرح سکھایا ہے کھجور دا خشک طرح جڑا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی دے اندر آپ سرکار دی جو فراق دے اندر رویا سی نا مشہور واقعہ نا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد تشریف تشریف نے نے نے نے نے سنے مسجد مسجد ہے اج منبر منبر منبر دے دے دے دے دے پہلی جلوہ جلوہ فرما آپ آپ آپ آپ کھڑے ہوتے نال خوش طرح سی کے خلاف صحابہ بڑے شوق فرمایا مدینہ خطاب جو جو ہی آغاز آغاز بالکل کیتا وہ لفظ شریف لگے آواز ہے اور آواز جڑی ہے وہ ایسا ایسا بلند ہوتی گی بلند ہوتی گی بلند ہوتی گی اور رو دے طرح سے سوز ہے گداز ہے اور ایسی دردناک اہمیت ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں بس ہالے تک جانے والی پچھانے والی کون ہے رونا کا ہاں، ہاں، دے رون دی دے اس طرح دے پتہ نہیں رونا لگا انہیں کتنا دکھی کتنا پریشان ہے کتنا خوا دے اندر ٹوٹیا ہوا ہے تارے بھائی نگاہ کی سن رون والا نظر نہیں آیا مدی کے تاج نہ سمجھ دور ہو رہا ہے بھائی سچے کبھی دیکھ رہے ہیں کوئی انسان کے ساتھ بندہ نظر نہیں آتا پر ماں کھجور کا وہ خشک طرح ہے کھجور کا وہ خشک طرح ہے جن کے میرے نبی نے اس طرح حد رکھ کے کہ آپ خطاب فرماتے سن آج محمد پاک کی جدائی کے اندر وہ رو رہا ہے برداشت نہیں ہوا سبھی میں انتظار نہیں کر سکتا میرے نال نبی علیہ السلام السلام کے ہاتھ شریف شریف مس ہوتے سن یہ تھی ہے گل کر لیے امام شافی علی رحمہ آپ نے یہ گل نہیں کتنے نے فتح باری کے اندر حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر علی علی آپ آپ آپ نے نے نے نے نے نے فرمایا فرمایا ہے ہے ہے ہے امام شفیع کوئی مسئلہ پوچھا گیا کہ کہ مدینے کے کے کے تائیدار کسی مردے مردے زندہ زندہ کیتا حضرت حضرت عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ علیہ علیہ السلام السلام کو تو تو کیا بات اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی نبی ٹھوٹا مار کر کر کر دے دے دے سکتا ہو ایک گھر حسن یوسف داری داری رحمت آرد کی کی تنہا ساری امدیات اپنے حبیب دیتی ہے یعنی لیکن نبی جن کے انام فضیقت و فضیقت و مجموعات ملے محمدی ساری مخلوق دیگا رب سونا فضیقتہ کٹھیاں کر کے نبیان دیندہ نبیان دی فضیقتہ کٹھیاں کر کے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما چلی گئے وَقُلُّ حُمِ الرَّسُولِ اللَّهِ مُتَّوِسُنْ غَرْفَمْ مِنَ الْبَحْرِ وَرَشْفَمْ مِنَ الدِّيَا میں فرمایا چلے نبی ہیں نبیان کو کمالات نے فرمایا جی چلو ہے سمندر مصطفیٰ دا بحر مصطفیٰ دا دریائے مصطفیٰ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے مردے میں زندہ کتاب دیئے دے تائیدار آپ نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام نے اس مردے نے زندہ کیتا جی زندگی کی صلاحیت تھی اکھا بھی سر کان بھی سر ادھر کو منہ بھی ہے جی وجود بھی ہے سی اندر روح کی صلاحیت بھی ہے سی روح پہلے ہے سی نکلی ہوئی سی دوبارہ پھر آپ نے اندر روح داخل کر دی پر مدینے کے تاجدار سڑکیں جاواں حضور دا خوش طرح ہے جن اندر جن اندر زندگی کی صلاحیت نہیں آنکھ بھی نہیں کان بھی نہیں نک بھی نہیں ہو بھی نہیں دل بھی نہیں میرے مدینے کے تاجدار نے اپنا ہاتھ لا کے انہوں آنکھ بھی دیتی جڑ بھی دیتے اڑ دل بھی دیتا دل کے اندر کیفیت بھی دیتی محبت بھی دیتی محبت تو بعد اپنی محبت ہجر و فراق کے اندر رون کا جذبہ اور رون کی توفیق بھی نصیب فرمائی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ نے مردے نے زندہ کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ نے مردے نے زندہ کیا جنہاں دے اندر زندگی دی صلاحیت تھی اور میرے مدینے دے تاجدار نے اس خجور دے خوش کے

رب دے دے ولی تیرا پھل کھاندے ہون ہاں او قسم خدا دی کر دا طرح تے ہے ہے سی سی پر ساڈے ورگا کمینہ کمینہ نہیں اونے میں دنیا اندر کی ہرا بھرا ہونا میرے جنت دے اندر ہی راہ چھوڑ اے تے میرے نبی دی شان ہے اے تے ویکھو چاہن یہ تو دیکھو چاہتے چندن چلا دے چاہ تے پٹ کے امت نو عطا فرما دے تیری گل کرنا چاہتا سی گل یہ ہے ادھر ویک مولا روم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روک کے فرمایا آپ نے فرمایا ظالم مسلمان تیرے میرے دل دے اندر کیا محبت ہے کیا مسلمانی ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نال تعلق ہے ربط ہے اور دل کا دماغ کا تعلق کا محبت عاشق سے جٹ بیٹھے توڑ بیٹھے وہ خود ہوں جوڑ خود فتنا ہوئے محمد مصطفی دی ایک دن جدائی اور ہجر و فراق برداشت نہ کر سکے کہ رونا شروع ہو جائے صدیاں دی صدیاں گزر گئیاں سارے دل دماغ محمد مصطفی تو دور ہو گئے اکھاں نشانیاں بیان ہو گیا جنہوں نے عشق الہی دے اور محبت الہی دے اور اللہ دے اندر روان نصیب نہ ہویا جنہوں نے دیدار مصطفیٰ اور مدینے دے تاجدار دے چہرے دی جان نصیب نہ ہوئی آپ نے فرمایا اس آنے

نے برہمت جی ہوئے گا صرف ایک ہی نسخہ کی اگر ہو گیا تے پھر پھر پھر یاد رکھ لو امت امت اٹھ بھی بھی پوے گی گی امتحان برپا کرے فرمایا وہ جام عشق دے دے محبت جڑے پیارے پیارے نے نے بھر بھر کے پیتے نے نظر نہیں آئے گی محمد مصطفیٰ عظمت و شان مستفا شیر اسلام علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پاک اسلامی لام مرن مدح مچی سی سبحان اللہ سونے بس ایک موضوع میں جناب سمجھانا چاہنا محبت کے حوالے دینا محبت کا مرکز اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا اسباب بھی بیان کرا گا ساری چیزیں ان شاء اللہ جی نے کچھ قدر تفصیل دینا بیان کرا گا استواب رول اللہ کو آیا میں نے سمجھا رہی تو پھر نصیب فرماؤ اور کل کا اثر پیدا فرماؤ تو جو ہے نا ذرا زیادہ رول بولو دوستو ادھر توجہ میں دس رہا تھا کہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے اتنا تعلق زبان زبان میں نہیں ہے گل کر لوگ آخر یاد نہیں آپ داری دل چلتی ہے اچھے محبت ہونی چاہیے پیار ہوئے بس داری دل چی کافی ظالم بندہ ہے جھوٹا آدمی ہے تو غلط بات کرنا ہے تو محبت کا مرکز دل سی داڑھی کا تعلق چہرہ سی تو محبت کو زبان نہ جوڑ دیتا ہے داڑھی کو دل نہ جوڑ دیتے وہ بندہ ہے یاد رکھنا ہے جس وقت محبت دل سے جوڑے اس وقت داڑھی چہرے پہ ہوتی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اگر محبت زبان پہ ہوگی تو وہ منافق ہوتا ہے پھر داڑھی دل سے چوندی ہے چہرے پہ نہیں ہوتی وہ آشے ہی کہہ رہا ہے جنہوں نے یار کی ادائی پسند نہ ہوئے آشک ہوئے یار یار یار محب ہوئے ہوئے ہوئے پیار کرنے والا اس بعد ادا ادا پسند نہ نہ نہ قسم خدا دی کر کر کے کے آنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار سرکار جس وقت حضور دے نال ہجرت مکے تے مدینے پہنچے نا پہچان نہیں سی ہوتی ابو بکر کون ہے مدینے کا تاجدار کون نہیں سی ہوتی یہ حال بن گیا سی یہ حال

محبت کے اندر پیچھے نہیں تھی فصل نہ نا ملاقات نہ ہوئے فصل نہیں ملاقات نہیں کول آئی نے ملاپ نہیں محبت ہوئے تے اگلے کا خیال ہے کہ دل دماغ تے حاوی ہو جاتا ہے خالب ہو جاتا ہے

خیال دماغ تو ہٹانا بہت اوکھا کام ہوتا ہے بس ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ہوا تے وہ ہوئے وہ میں نے دیکھے میں اس دماغ کے اندر ایک سفرات اختیارات کاف آزاد بیا کازاد تاریم ہوئے ہوئے ہوئے کافر یاد تعلیم آزاد کاف آ سروت ہوئے کافر کافر کافر کافر یاد یاد یاد ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے قانون لباس شکل یاد ہوئے اپنے مدینے کا تاجدار یاد نہ ہوئے میں قسم خدا دی کر کے نہ پیار کرتا ہے محبت کا بھی کدا پیار ہے تو جھوٹ ہے مگر نہ قسم خدا دی کر کے آتا وہ جڑے عاشق ہوتے ہیں وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن لے کہا سبب موت یعنی تکے موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تابعین و تابعین کے تبا تابعین آپس سے گلا سنا دے سر یار حضور جدو دنیا تو گئے سن سارے نال آ حال بنیا سی اے حال اے حال او کیفیات او گلا سنا دے آج کل نے وہ بکر سادہ بخام جی جی کردا پر محسوس نہ کرنا اصا جدو جناب دے قریب آنے نا جناب دے قریب آنے تے جناب دے منہ دے وچوں نہ بھنے گوشت دی مہک آ رہی ہے اس مطلب یہ ہے کہ جناب نے جو بھنا گوشت استعمال کرتے ساتھ ادھر کی کھانچی نہیں کرتا جناب نے بھنا گوشت استعمال کرتے ہوئے آپ سرکار نے فرمایا

فرمایا فرمایا رہی گل ابو بکر دے دے دے دے دے دے منہ منہ وچ جڑی ہوندی ہے ہے ہے اے جڑے جڑے گوشت گوشت دی دی دی میرے میرے تے تے کوئی ایسا لقمہ لقمہ نہیں آیا میں میں پایا ہوئے اور مدینے تاجدار جدائی غم اندر رویا نہ ہوا او او صدیق روٹیاں کھا کے گزارا کرتا ہے اے میرا سینہ نبی دی جدائی دے اندر سڑ گیا ہے اور جب میں روٹ منہ کھولنا گوشت نہیں کھانا میرا اندر اس کے مستفا سر چکیا ہے ہے ہے ہے وہ مہک پاس کرام نے نے انسان انسان کا کا کیا کیا حال حال ہے ویسے پورا ماں فرما فرماندے میلاد شریف کے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام اسلام کے ارشاد اور تذکرہ مناسب نہیں ہوتا اگر میں چھوٹی جی گل ضرور کر دینا کیونکہ بارہ کی تاریخ گزر گئی تھی اس کے احتیاط میں شرط کرتی چھوٹی جی گل ضرور کرا گا سو یہ حال سے کہ نبی علیہ السلام اسلام آپ کا مثال ہوا جس اونٹنی ہوتے میرا نبی تشریف فرما ہوتا سی جس اونٹنی ہوتے میرا نبی تشریف فرما ہوتا سی ہے جس وقت ہے نا آپ سرکار نے اپنی نظر باہر نکلیے باہر نکلیے دیواروں ٹکرا مار مار ادھر سے مار رہے ادھر سے مارے کدی درسے مارے کدی درشی مارے چھوڑا سینے سارے سینے کا کیفیار ناش نہ ہو بے واپس ایک

سجنا مدینے کے تاجدار پیار مدی وہ تیرے میرے سینے اگر محبت رسول تو خالی ہوئی جانور سجنا ادر فرماتے نہیں امام برہان الدین حلبی ہلوی

نبی نے کپڑے خراب ہو لہذا لہذاج کرو ختم کر دیا جائے مکا دے پہلا فیصلہ یہ ہوا

پانی نہ بجاتا ہے یہ اتنے چلے جاتے ہیں یہ نبی اتنے بہت نہ پانی نہ بجاتا ہے نبی دروازے سے کھان پین دیا شیاں والا بجا دیا نہیں سجنا ادھر آخیا یہاں کا دانا پانی بند کر دینا ہے جدو دانا پانی بند ہوئے گا اپنے آپ نبی دروازہ چھوڑ کے چلے جاؤں گے نبی دروازہ چھوڑ کے چلے جاؤں گے جدو جدوانا پانی بند ہو گیا ہے وہ مسلمان مضبوط رہا رہا کر کر جڑ کے کہ بندہ مومن ایمان امتحان ہونا پانی بند ہویا ہے دانا پانی بند ہوا پیاس کی وجہ کبوتر دبوتر پٹک کے زمین

کر سرماتا ہے ان کے نسار کو کیسے کے نسار کو کیسے ہرن کیتا ہے ہے یہ بڑا تک تو میں تھی تھی شروع نہیں کی دل سستے ہوئے

مگر نہ کیڑی شے جڑی دربارے رسالت تے تینوں مینوں نہیں مل سکتی خیر سجنا ادھر ویکھ ادھر اتنے گل سنا اے گل سنانا سی اسماعیل بھانگی کی کتاب اے

سفر پی جہاز جہاز طوفان اٹھ رہا ہے اصا بڑے تجربہ کار لوگ ایسے مدری طوفان پہ اٹھنا ہے اس سمندری طوفان کے اندر جہاز ختم ہو جائے گا بندہ بس جو گا ہوئے گا کیونکہ جہاز اگر چٹان نہ بندے پاس پاس ہو جائے پھر بھی کئی بندے بس جانے رہے پر جب سمندری طوفان آئے پھر بندہ بس جو گا نہیں ہوتے آ کے بنے جاتے ہیں انہیں آ کے مرن واسطے تیار ہو جاؤ گئی ہے وہ سونے ہاں جی اپنی جان دی پہ گئی گودر پھٹکتا ہے گودر پھٹکتا ہے گودر پھٹکتا ہے بہت نقشہ سامنے ہے وہ نقشہ سامنے آ گیا کہ کہڑے کھڑے کھوا گے جہاز کچھ پاس پاس ہوئے گا کچھ ڈبا گے ہسن حال کیا بن جائے گا اپنی اولاد تجدا مافیا تجدا سانو کوئی کفر دین والا نہیں جنازہ فرمانا نہیں ہوگا

نظر آ رہے بس وہ گیت ہے مارا سچ دربار والا رہے سا وہ تیرا رولا بھی دربار پہ آ رہا سا یہ جناب نے گلاما کا بیڑا ڈبنا نہیں چاہیے یہ یعنی فریاد کی کنارے پیا گئے حضور نے فرمایا صدیق جلدی کر بکر صدیق نے کس کے جنوب چھال ماری ہے آج ہاتھ ہاتھ پایا ہے وہ جنوب صحیح پہنچ گئے

سکتا یہ دنیا کے بندہ تو دنیا والے پیار کیا ہو پیار پیار ہوئے ہوئے ہوئے تو اور دنیا والے کسی انسان چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے انہوں رونا نہ پیا ہوئے شریر نہ ہونا پیا ہوئے نہ ہونا پیا ہوئے ہر نہ پی ہوئے ہاں ہو محمد پاک ہے پیار شہادت آپ نے پھانسی دا پتا لے کے پھانسی کا پے نم والے نظر نہیں ہے چھوٹی نہیں بڑی بڑی بڑی بڑی ہے ہے کنے ہاتھ ہوئے گا وہ کنے ہاتھ رکھا ہوئے گا کو سنانا حضرت حضرت امام امام امام امام احمد احمد ابن ابن حمد حمد رضی اللہ تعالی وقت وقت آو آو ہے ہے وہ جنہوں شریعت مسئلے کی خاطر مارا نے جنہوں جنوبے پہ جنہوں

ہمارا ابھی ہے سر اللہ عمر ہمارا ابھی ہے ابل ہے سر اب کتنے پاجی اللہ ہمارا ابا جی میرے واسطے وہ جدوڑے جی، مارے جا رہے سر میرا منہ کالا کر کے میرے گلے سے بچھا کے جدو جا رہا

بات تو بدل جائے گا کرنا اللہ تعالیٰ دی بار گاہ جنر دعا ہے اللہ تعالیٰ مدد توفیق نصیب فرمائے ادھر تھوڑی اس میں رات اصل بیان کرنا ہوں گا تو تاکہ بس اتنی ختم کرنا اگے تو انشاءاللہ مجھے موضوع چلاواں گا اللہ تعالیٰ میں بیان دی توفیق نصیب فرمائے سمجھانے نہیں ہے جناب رب سمجھے توفیق نصیب فرمائے یا اللہ صاحب